حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پانچ رکاتے پڑھا دی لوگوں نے کہا آپ نے پانچ پڑھی ہیں تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے دو سردے کیے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھپن